سونا سونا سے سنو سناؤ سفے باندھو میں صفی سناؤ صفی سنو سفی سنو سنو سفی سنو سنو صفی سنو کیا خیمہ غیدر صرف کا منظر میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر یہ دیکھ کے حیران ہے خود محل کے اشتر آئین سبھی اکس جالی ہے سنو ف سنو سنو شی سنو سنو شی سنو سنو شف بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹالی کا کھل جائے کہ سنو ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور تیرا برس میں اب طالب کے برابر سورت میں علی ہم میں جعفر سرتاب قدم قدرت معبود کا پہ کر سہرا کی صدائی کے الماس لڑے گا دستے ادب جوڑ کے زیغم اے محرم اسرار خدا خالق آدم حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم وعدہ رہا یہ آپ سے قبل عالم سہرا کی تمنا کا کاس نہ کہنا دشمن میرے غازی کا وفا نے اتارا چہرے نقاب آپ یہ کرتا تھا اشارہ تاریخ نے دیکھا کہاں پھر ایسا نظارہ پردے کچھ اس طرح سے آباس جری تھے جیسے بس پردہ شب میرا جلی تھے سنو صرفی سنو سنو صرفی صرفی صرفی سنو سنو سنو سنو سے برآمد ہوا حیدر کا غزن پر غیظ و غضب رو بجلال آئے غضب پر تیار نظر آیا جو لشکر پس لشکر جبریل نے دم ناد علی کر لی پروں پر حیبت تھی حیبت تھی جب سانس فرشتوں کے چڑے Perché non torna شیر کو میدوں میں اترتا ہے جگر بند آدھا پہ کیا موت نے ہر زیست قدر بند منہ کھول ہے حیرت سے زبان ہے مگر بند لشکر ہوا نظروں میں دلاور کی نظر بند تو با کابا کا ندر رحمت عالم کا کھلا سنت چلا تیغ اٹھائے وہ بہادر سب تائر تائرے اڑے جسم سے پھر پھر دہشت سے تھا ہر ایک گرو بھولے ہوئے گر تیغ کی جھنکار میں پنچم کا جب سر آواز یہی اگلے دگا دیتے تھے باغ سب راگ پہاڑی میں سگا دیتے تھے باغ لپٹ کر پتوں کی طرح جسم کی شاخوں سے گرے سر سن سن جو چلی تیغ الٹنے لگے لشکر پیغام علی کا یہ ہوا نے دیا کر سورج جو کہو تم جو کہو تم جو کہو تم سنو صرف سنو سنو صرف سنو سنو سنو سنو صرف صرف سنو تلوار سے ڈر ڈر کے ڈر بھاگ رہے تھے تھے موت ادھر رن میں جدھر بھاگ رہے تھے بھاگا نہیں جاتا تھا مگر بھاگ رہے تھے جلدی میں بدن چھوڑ کے سر بھاگ رہے تھے سو سن کے رکے تھے کہ جو صفی سنو سن سفری سنو سن سفری سنو سن سف تھی اجل دشت سے بے جان سمیٹو یہ یہ ہاتھ سر جسم یہ دندان سمیٹو اے زخمیوں بکھرے ہوئے آسان سمیٹو گھر جاؤ میری مان لو سامان سمیٹو مرتے ہو جاؤ صرفین سنو سنو صرفین سنو سنو صرفین سنو تاریخ سناتی ہے یہ صرفین کا قصہ میدان میں جو آئے پسرانے بن شاسا ناگن کے سپولے تھے مگر باہر غملہ موسا کے اصا کی طرح سب کھا گیا نیزا ساتوں پہ بزرگ کے سبق کر دیے روشن دو ایسے کیے چودہ طبق کر دیے روشن سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو دل میں یہی کہتا رہا سرور کالم دار پھر موقع ملے یا نہ ملے ہے میری تلوار تیزو کاش مجھے روکے ناب ہے در کر گا حق کر دوں سب سے فدق کا سنو سفری سنو سنو سف سنو سنو سنو سنو سنو میدان سے اٹھا شور علی ہے یہ علی ہے کہتے تھے فدق خور علی ہے یہ علی ہے بولے لبے گول علی ہے یہ علی ہے شبیر بھی کہنے لگے کیا خوب کیا کام دو ہاتھ میں ہی کر دیا کفار میں کو رام ان ہاتھوں سے ہونے ہیں ابھی اور بہت کام بھائی ہے تیرے واسطے بھائی کا یہ نام تو آئے گائے شیر پلٹ کر جو ہدف سے میں بازو دباؤں گا تیرے سنو سفری سنو سفری سنو سفری سنو سفری سنو حیدر نے حیدر نے نقاب کے اٹھائے جو تکلم عباس کے ہونٹوں پہ نظر آیا تبسم باقی جو بچے تھے وہ ہوئے دیکھ کے گمسم مولا نے کہا شام کے لشکر سے سنو تم شیفاتے مظہرا کی دعاؤں کا سر سنو صرف سنو